جتے ہو ہی سکتے کہ بعض آواز دیا کتاباں لکھی ضعیف کتابیں لیکن اس گل نال نہ کفر لازم ہوندا نہ شرک لازم ہوندا چور صرف لازم آوے گا کہ ثابت جو کوئی نہیں کیوں کفر شرک کوئی نہیں اے دسو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نو براق تے لے گیا سی کہ نہیں براق جانور سی براق لجا سکتا ہے تے اون دے نال گستاخی حضور دی نہیں ہوئی تے حضور غوث پاک کندہ روح مبارک انہاں دی آن کی کندہ چا دے تے سرکار دی خدمت کر لوے تے اس خدمت تے شرکا گیا سمجھ لگی حضور مجدد الف ثانی رضی اللہ تعالی عنہ مکتوبات شریف وچ لکھ دے نے کہ بات کشف نال ثابت ہے اس کشف صحیح نال سانو کہ غوث پاک سرکار تے مولا علی دی روحاں جس میں جان تو پہلو تھی اللہ تعالی دے فرشتیاں نال رل کے تے دنیا دے کام کردے سن سمجھ نہیں آ رہی ایک بزرگ ہوئے نے مجدد الفسانی لکھا ہے آب ریز آب ریز سرکار پانی گرانے والے انہوں نے پوچھا پوچھا کہ حضور مجدد پاک تو آب ریز انہوں نے کہا آپ نے فرمایا آب ریز اس واسطے کہندے سن کہ وہ فرماندے ہوندے سن کہ جدوں میرے باب آدم علیہ السلام

آدم علیہ السلام جسم جسم اسلام ہے چھوٹی یاد رکھ دی رسول اکرم نے رسول اکرم روح شریف پہ یاد آئے تا کر کے چھوٹی میری

آپ آپ آپ آپ آپ نے نے نے نے نے ایک دفعہ فرمایا فرمایا فرمایا فرمایا ربا بھی میں میں میں کے سال نالی ہوتا ہاں، یا اس اس پاک پاک زیارت نہ کراؤں کراؤں فلان کا عشاء دیکھ والا سامنے آپ نے یہ والا ہاں، چلے گیا اچھا، اچھا، ہاں، ڈاکٹر صاحب کا نہیں مینا دوسرا جن کے جی، کافر

اس اس دا کل دی کلام ہونا یقین نال ثابت ہوگا یقین نال نال کیا یقین ثابت ہے کہ ہے ہی نہیں کلام یہاں پر یقین ہے لیکن الٹ ہے یقین ہے کہ یہ ان کا کلام ہی نہیں ہے اگر کوئی مائی کلال ان کے کلام میں یہ دکھا میں مہمان کے لیے تیار ہوں سمجھ نہیں آئی بات کی یہاں پر جو عام شبہ ان کو لگتا ہے علامہ کی نظم ہے جس کا کافیہ جو ہے نا کافی کا آخری لفظ ہے ہمارا ہندوستان ہمارا فلان ایک نظم ہے بانگے درا کے اندر تو کیونکہ ادھر اس یہ جو شعر ہے نا اس کے اندر بھی کافر خدا ہمارا تو ہمارے کے لفظ سے ان کو شبہ لگ گیا کہ شاید یہ ان کا حالانکہ کافیے میں فرق ہے کافیے کا آخری لفظ مل رہا ہے پہلے لفظ کافیے کے نہیں ملتے کافیے جو ہے دو تین لفظوں کا مجموعہ ہوتا ہے بعض اوقات سمجھ نہیں بات کیا رہی تو اس کا کافیہ نہیں مل رہا اس پہ کافیہ جو ہے نا اس کے اندر ستا ضرور ہے ستا ہمارا یعنی پہلا حرف جو ہے نا الف ہے الف نون ہے نا آخر الف نون سے پہلے ایک حرف مفتو ہے مفتو سے پہلے ایک حرف ساکن ہے پھر اپنا الف سے پہلے ایک حرف ایک ہر مفتو سے لے کر ہمارے کی الف تک یہ سارا کافیا ہے تو ادھر تو کافیا یہ چل رہا ہے ادھر کافر ہے ادھر ہاں ہاں، ہندوستان ہمارا ہم بلبلے ہیں اس کی یہ گلستان ہمارا غربت کرے گا اقبال کوئی کچھ میں سارا مذہب نہیں سکھا آپس میں بیر رکھنا ہندی ہے ہم وطن ہے ہندوستان اے کون مولانا اے اے کافی آگے نہ ہاں۔ اے اکڑے نا اے الف الف تو پہلا حرف سارے وچ مفتوح ہو سی اور الف نون ضرور ہے اگے ہمارا ہاں۔ اتھا ہے کافر خدا ہمارا وہ پختہ شاعر سی چنگا تو ساتھ دی چنگی تقریب ہم نے شاعری کے اعتبار سے اتنا کمزوری اقبال کے کلام میں نہیں آ سکتا عبد الولی خان نہیں

سر میں حکومت ہی نہیں کیا نیشنل پارک بھی موجود ہے ہاں۔ یہ جو تھا نا پاشا خان اور خدائی خدمت گاری یہ کتاب جس میں اس نے حقائق کھولے ہیں مجرم ہیں اچھا۔ اس میں کہتا ہے بادشاہ خان اور خدائی خدمت گاری کے اندر یہ تھا کانگریسی مخالف تھا ان کا ہے پاکستانی تھا یا ان کا مخالف مجرم لیگیوں کا کیونکہ وہ تھے مجرم لیگی یہ تھا کانگریسی وہ بھی انگریز کی جماعت تھی یہ بھی انگریز کی جماعت تھی سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی اچھا اب مخالف ہمیشہ حقائق عقائد کھولتے ہیں اس نے حوالے انگلش کے دے دے کر ان کی کتابوں ان سے ہاں سارے حوالوں سے ثابت کیا ایک تو یہ بات ثابت کی کہ مجرم لیگی جتنے تھے وہ آپس میں ایک دوسرے کی گھانٹ مارتے تھے جو رہنما تھے ان کے وغیرہ لیا ہاں، میرے حضرت میں نہیں ایک ہاں۔ یہ لکھی دوسرا علامہ اقبال کا خط لکھا ہے انگریز کے نام ہاں۔ انگریز نے کہا کہ آپ نے خواب دیکھا پاکستان کا انہوں نے کہا کس نے کہا آپ کو آپ اتنا بڑا جھوٹ مجھ پر بول رہے ہیں میں کب خواب دیکھا پاکستان میں کب ہوں اس کے ہاتھ کے اندر پاکستان دے حق اقبال نہیں سی پھر اسی کے اندر یہ لکھا ہے تو لوگ ہر کسی کو اس کی خواہش کے مطابق ملتے تھے وہ پرماتا ہے سی مانکی مانکی پیر مانکی شریف تیر مانکی نشارے پشاور اچھا اس کو جب ملتا تھا نا یہ کو کہتا تھا ہم اسلام کے لیے پاکستان بنا رہے ہیں اچھا سکندر مرزا مسٹر جناب کے ساتھ آ رہا تھا سکندر مرزا وزیر آیا وہ آ رہا تھا مسٹر اس کے ساتھ مسٹر جناب کے ساتھ دلی سے پاکستان بن رہا تھا اس وقت بن رہا تھا اس وجہ سے آ رہا ہے تو اس نے پوچھا کہ حضرت تو پاکستان کا اسلامی نظام ہوگا اس کو کہتا بکواس دیکھو دو سو اکسٹھ انگلش سے چودہ حوالہ سارا ہاں، دو سو اکسٹھ ہاں ہلو ہاں، جی ہلو ہاں، بولو

مسلم لیگ کی سیاست کو دیکھا جائے تو معلوم ہو جائے گا کہ اس کے قائدین ہر کسی کو اس کی خواہشات کے مطابق یقین دہانی کراتے تھے جناح صاحب جب بھی سرحد آ جاتے تو دیگر کے علاوہ کافی مذہبی قائدین اور پیروں سے بھی ملتے پیر صاحب آپ مان کی امیر الحسنات کو انہوں نے لکھ کر دیا تھا کہ پاکستان ایک اسلامی ملک ہوگا اور اس میں قانون شریعت محمدی ہوگا جب کہ مرزا اپنی سوانح یاد میں لکھتا ہے کہ جب ہم نے فیصلہ کر لیا کہ دہلی سے کراچی جا رہے ہیں تو ایک دن میں ایک دن میں نے جناب صاحب سے پوچھا کہ جناب ہم تو سب پاکستان جا رہے ہیں مگر میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ادھر آپ کسی کس قسم کی حکومت بنائیں گے کیا آپ کا ارادہ ایسی حکومت بنانے کا ہے کہ جس کا سارا دار و مدار اسلام پر ہوگا قید اعظم نے کہا نہیں بکواس بلکہ میں ایک جدید حکومت بناؤں گا یہ انگلش کا یہ انگلش عبارت ہے اس سے پکا کام کیا تھا اور خط ہے اور اس نے عجیب گل کیتی ہے میں اچھا میرا ایک دوست سی ہندو او دے کول میں گیا شادی تے اوندا چاچا بیٹھا او عربی وچ اونے جملہ بولیا ہندو نے کہیا کیوں جی یہ عربی کیوں انہاں کہ جی سارے عربی جانتے ہیں اچھا، میں کہ کیوں یار میں کہ جس سے پوچھو علیحدہ بیٹھا ہے جی میں اس دے چاچے ہندو نال علیحدہ بیٹھا اس میو آخیا جی میں مسجد نبوی دا انگریز دور کے اندر میں سال امام رہا مزدم رہا اور امام انگریز سے مطلب پیدا ہوا پہ او تھوڑا ہوفر آزم بادشاہ خان تو مرتا ہوں یہاں نے کھول رہا ہے اصل بات کیا ہے میں اللہ تعالیٰ کی بار گاہج میں توجہ کی تھی میں کہ یار سمجھ آ گئی تھی تو پھر گل سمجھ آئی کہ ہمیشہ انگریز میں معلوم ہے کہ جدو کوئی کسی گروہ جماعت فکر نظریہ پیش کرو گے نا تو وہ رد عمل مخالفت ضرور ہوگی جی فطری شاید لہذا ہوں تھی ان کرو مخالفت تو ہونی ہونی ہے مخالف بھی اگو اپنے دستی تیار کرو تاکہ یہ سا ساڈے فتنے تو بچ کے

بچڑے مذہب دا خال خالی اکھن مذہب ٹھیک ہے ساڈی حکومت جی مرضی چلنا تھا کچھ نہیں آندے مذہب انہاں نوں اے جماعت دے دے او آپ نے بنائے ہوئے نے اچھا جڑے او اکھن سیاست والے سانو نہیں نہیں اسلام سیاست دا حکومت ہونا پھر پھر بہن تو جمہوری او او شیطان دے دے تنے نورانی نیازی تے او کنجر تے جے ہوئے جناب جی غیر سے تھڈو آسے اسلام دا سیاست نال تعلق ہی کوئی نہیں تے فلان یہ وہ اپنا اسلام دا مذہب نال تعلق کوئی نہیں تے پھر او نواز گنجا فلان یہ وہ او سیاسی پارٹی سیاسی پارٹیاں مذہبی پارٹیاں سیاسی مذہبی دونوں پارٹیاں لیکن جمہوری یہ طرح تیار کی انہوں نے ادھر نکلے ادھر ڈگے ادھر نکلے ادھر ڈگے ادھر نکلے ادھر ڈگے جی، مت دین والے پاس تھکے جان چوڈا چنگا اگلے دن ڈاکٹر صاحب دجالی نہیں ہاں، جی، جی. اشرف جی، ہاں، اشرف قاصف قاصف تو آپ دو نقطہ سوال تھے ہاں، قاصف کا مادہ توڑنے والا یہ او دلے دا اوتے شیطان آ گیا جنگل میں نال اوتے جناب اپن ملانا پیا میں کیا منڈیا وہ تو سام بلان دے کام ہے نہیں نہیں تسی چپ کر جاؤ پتر ادھر پنگے نہ لگو میں جانتا ہوں انجام اس کا جس مارکے میں بلا ہوں غازی فقرا دا کم ہے تے وہی کرن گے تہاڈا کم ہی نہیں تسی اپنا جو, جو کچھ کردے پے جے کھان پین تن تن والا وہی جاری ہوتا ہے دیکھ اپ کئی وجہ ختم کی وجہ <laughs> بڑا کاچ ہے

تو کیوں میں کہ سپاہ والے ووٹ لڑ دیں آدم تارک لڑتا سی فلان لڑتا سی سارے آتا میں کہ ووٹ شیعہ دا بھی ہے کہ نہیں میں کہ بلے آ ووٹ منن دا یہ مقصد ہے کہ حکومت کا حق تمہیں حاصل ہے لیکن کثرت کے ساتھ اگر زیادہ ہو جاؤ گے پھر کر لو گے کہ ہاں میں کہ مطلب یہ دس اسلام ہے کافر نو حکومت دا حق حاصل ہے

چار پانچ ہزار ڈنڈے والے درمیان بندے کو کو یہ یعنی کہ مار مار مار کے گولی گا میں جناب میرا ایک دوست ہے دے تقریب ملا تک سکون ہے انہیں وچوں ہی نکل دے اتھو جناب بندے کم سے کم وہ شرطالے سب دس بندے نکلے جی سپا صحابہ زندہ باد یہ بندہ ہے مسلح ہو کے حکیم دی کرامت رہے کون ہاں، میں جرہ دا میں جرہ دا میں لائے کرا سکتا وہ دنگو ہاتھ میں کہتے ہیں وقت آگے ان کی نے بھائی سمائی بھائی یہ نکتہ لگے قسم خدا دی ہے یہ اللہ کوئی پتہ نہیں کہڑے گئے کہڑے نہیں گئے اچھا بیٹھے ہیں سن بولا برکت آئی جی میں سائی ہاں تو نہیں تیرے کتا تو نہیں تیرے سائی کا منہ ہے تو سائی کے منہ پیچھے بچے پہ بندے جی، بہن چ دس بندے کلاشن کو گھیر لین تو پھر بندہ سڑک ٹر جان پتہ نہیں لگے کدھر گیا

لمحات تنقید تنخیص جلد دوست لات کی جتنا بیٹھا اگر ہو عشق تو ہے کفر بھی مسلمان نہ ہو تو مرد مسلمان بھی کافر ہو سکتی